الا الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علی بذات الصدور یاد رکھو وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سب جانتے ہیں جو کچھ چھپ کے چھپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں بال یقین وہ اللہ تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ راز کی تمام باتوں کو جانتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے سامنے پیشاب و پاخانہ کرنے اور صحبت کرنے سے بچتے تھے تو اللہ نے یہ آیت اتاری ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یسنونا کو تسنونی پڑھا ہے تو ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تثنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے تو آپ نے کہا کہ وہ آدمی جو کہ صحبت کرتے ہوئے شرم اختیار کرتا ہے یا خلوت یعنی تنہائی اختیار کرنے میں بھی اس کو شرم دامنگیر ہوتی ہے چنانچہ یہ آیت اتری بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے خلوت کرنے اور صحبت کرنے سے شرم کرتے تھے اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اپنے رخ پھیر لیتے تھے خصوصاً اس وقت جب کہ رات کو بستر اوڑھ کر لیٹ جاتے اور اپنے سر ڈھانک لیتے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم مکان میں رہ کر یا کپڑا اوڑھ کر کسی برے کام کا ارتکاب کریں تو اللہ سے اپنے گناہ کو چھپا سکتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں سوتے وقت کپڑا اوڑھ لیتے ہیں لیکن کوئی چھپائے کہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ واقف رہتے ہیں حتیٰ کہ انسان کی دل کی نیت اور ضمیر کے ارادوں اور بھیدوں کو بھی اللہ جانتے ہیں سبع معلقات کا مشہور شاعر زہیر کہتا ہے فلا تكتمن الله الله ما في في صدوركم ليخفى ومهما يكتم يؤخر فيوضع كتاب فيدخر ليوم الحساب فل يعجل فينقمي تم اپنے دلوں کی مخفی بات کو اللہ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو اللہ ضرور جان لیتے ہیں وہ عمل جمع رہے گا اور نام اعمال میں یوم قیامت کے لیے محفوظ رہے گا ورنہ جلدی سزا دی گئی تو دنیا ہی میں سزا دے دی جائے گی اس زمانے جاہلیت کے شاعر نے بھی وجود صانع کا اعتراف کیا ہے یعنی کائنات کے بنانے والے ایک اللہ ہیں اور یہ بھی کہ وہ جزئیات سے بھی واقف ہیں معاد ہے جزا ہے نام اعمال ہیں یوم قیامت ہے کہتے ہیں کہ کسی مشرق نے نبی کے سامنے سے جاتے وقت اپنا منہ مڑ لیا اور سر ڈھانک لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا زیادہ اولا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہی آتا ہے اللہش بہم ابن عباس رضی اللہ علماء نے اللہ تثنونی تصنون پڑھا ہے اس کے معنی بھی قریب قریب وہی ہیں